میاں روٹھے تو خود بھی روٹھ کر مت بیٹھ جاؤ تم کرو منت اٹھاؤ نا یوں اس کو مناؤ تم کرو منت اٹھاؤ ناز یوں اس کو مناؤ تم ستم سہ کر اٹھا کر غم بھی اکثر مسکراؤ تم ستم سہ کر اٹھا کر غم بھی اکثر مسکراؤ تم کبھی ہرگز جبینوں پر شکایت مت سجاؤ تم کبھی ہرگز جبینوں پر شکایت مت سجاؤ تم ولایت گر خدائے پاک کی مطلوب ہے تم کو ولایت گر خدائے پاک کی مطلوب لوب ہے تم کو تو دستے دوستی خاوند کی جانب بڑھاؤ تم تو دستے تو دستے دوستی خاوند خاون کی جانب بڑھاؤ تم دلو اسی طرح وقعت تمہاری اور کم ہوگی میری مانو زیادہ نہ زو نخرے مت دکھاؤ تم دلوں میں اس طرح وقعت تمہاری اور کم ہوگی میری مانو زیادہ ناز و نخر مت دکھاؤ تم گمان نیک رکھو مت تجسس میں پڑو ہر گز تجسس میں پڑو ہر گز کہ شوہر کی طرف سے شک نہ اپنے دل میں لاؤ تم کہ شوہر کی طرف سے شک نہ اپنے دل میں لاؤ تم مریض ڈی پریشن ٹینشن ہو جاؤ گی ورنہ میری بہنا نا اپنے ذہن پر لینا دباؤ تم میری بہنا اپنے ذہن پر لینا دباؤ تم ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کو کسی چیز ٹینشن اور ٹینشن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈپریشن یعنی بالکل حالت خراب ہو رہی ہے سوچ سوچ کے کسی کو بات کسی بات کو سوچ سوچ کے اور آدمی جو ہے وہ اس کے اندر گھلا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے آدمی بعض اوقات اور بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو <clears throat> ذہن پر دباؤ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے مریض مریض ٹینشن ہو جاؤ گی ورنہ میری بہنان اپنے ذہن پر لینا دباؤ تم پڑو مت چکروں میں عاملوں کے آستانوں کے پڑھو مت چکروں میں عاملوں کے داستانوں کے فقط ایک مق فقط ایک قادر مطلق کے در پر سر جھکاؤ تم فقط ایک قادر مطلق کے در پر سر جھکاؤ تم اگر بننا ہے تم کو معتبر دنیا عقبہ میں اگر بننا تم کو موت بر دنیا میں تو خود کو جھوٹ چغلی اور غیبت سے بچاؤ تم تو خود کو جھوٹ چغلی اور غیبت سے بچاؤ تم اصل میں عام طور پہ جو لوگ کلام کے اندر اپنی باتوں کے اندر جھوٹ بولتے ہیں کبھی کسی کی چغلی کرتے ہیں اور اور غیبت کرتے ہیں دوسرے کی تو ان سے عام طور پر اعتبار اٹھ جاتا ہے عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے یہ تو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کا تو کام ہی ہے پھر اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جاتا کسی کو کسی واقعی کوئی خبر دی تو اس کے متعلق یہ سوچا جاتا ہے کہ اس نے تو اس کی تو عادت ہے زیادہ بولنے کی اس نے ہو سکتا ہے اپنی طرف سے چار ایک کی چار لگا کے بول دی اگر بننا ہی تم کو معتبر دنیا عقبہ میں تو خود کو جھوٹ چغلی اور غیبت سے بچاؤ تم رہو راضی خدا کے فیصلے پر شاہ کی رو صابر رہو راضی خدا کے فیصلے لے پرش رو صابر حسد کی آگ میں بے وجہ خود کو مت جلاؤ تم حسد کی آگ میں بے وجہ خود کو مت جلاؤ تم رہو راضی خدا کے فیصلے پرشا کی رو صابر حسد کی آگ میں بے وجہ خود کو مت جلاؤ تم حسد کی آگ میں بے وجہ خود کو مت جلاؤ تم یقیناً دور ہوگی تیرگی بغض و عداوت کی تیرگی کے معنی ہوتا ہے اندھیرا یعنی بغض و عداوت دور ہو جائے گا یقیناً دور ہوگی تیرگی بغض و عداوت کی محبت اور الفت کی اگر شمع جلاؤ تم محبت اور الفت کی اگر شمع جلاؤ تم اگر چیکار دنیا طبیعت سست ہو جائے اگر چیکار دنیا میں طبیعت سست ہو جائے مگر نیکی کے کاموں میں اثر عجلت دکھاؤ تم مگر نیکی کے کاموں میں اثر عجلت دکھاؤ تم